ہملین کا بانسری والا قدیم زمانے کی بات ہے ہملین نام کا ایک چھوٹا سا شہر تھا اور وہ جرمنی ندی کے کنارے اختتام پذیر تھا وہ شہر بہت ہی خوبصورت اور سکون بھرا تھا لیکن پچاس سال پہلے ہملین کے لوگوں نے اسے گندا اور گلیز کر رکھا تھا وہ سارا کچرا اپنے گھر کے باہر راستے میں پھینک دیتے جو چاروں طرف پھیل جاتا تھا وہاں کے کوتوال صاحب نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا شہر چوہوں سے بھر گیا ہملین کے لوگوں کو چوہوں کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا چوہے شہر میں چاروں طرف پھیل گئے وہ بچوں کو کاٹتے تھے وہ برتن میں بڑے کھانے کی چیزیں کھاتے تھے اور سارا سامان تتر بتر کر دیتے تھے وہ جوتوں میں اور ٹوپیوں میں اپنا گھر بنا دیتے وہ ہر جگہ اپنی عجیب و غریب آوازوں سے گھر اور باہر کا ماحول بگاڑ دیتے تھے شہر کے سارے رہواسی مدد کے لیے کوتوال صاحب کے بنگلے کے پاس پہنچے سارے شور شرابی کی آوازیں سن کر میئر صاحب باہر آ گئے کیا بات ہے ہماری گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد ہمیں ان چوہوں سے نجات دلوائیں ورنہ ہم آپ کو کوتوال کے عہدے سے برخاست کر دیں گے ہم اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے سب کے ساتھ ملاقات رکھیں گے ہمیں کچھ وقت دیجیے کوتوال کی باتوں سے سبھی کو دلاسا مل گیا کوتوال نے اپنے خاص لوگوں سے ایک ملاقات کی بہت دیر تک آپس میں بات کرنے کے باوجود کوئی بھی حل نہیں نکل پایا لیکن تبھی اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اندر آ جاؤ تب تک ایک آدمی اندر داخل ہوا ایسا عجیب آدمی آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا اس نے بہت ہی انوکھی پوشاک پہن رکھی تھی جو آدھی لال تھی اور آدھی پیلی وہ ایک دم پتلا اور کھمبے کی طرح لمبا تھا اس کی انگلیاں باجے پر مست کلا بازیاں دکھا رہی تھی کیا تم ہی گھر سے بھاگ کر آئے ہو <laughs> <laughs> <laughs> لوگ مجھے بانسری والا کہتے ہیں میرے پاس ایک ایسا جادو ہے جس سے میں زمین کے کسی بھی چرین پرین کو بلا سکتا ہوں جیسے کہ رینگنے والے تیرنے والے اڑنے والے یا پھر دوڑنے والے میں اپنا یہ ہنر نقصان پہنچانے والے چرین پرین پر استعمال کرتا ہوں جیسے کہ بچو مینڈک چھپکلی سانپ اور چوہے کیا کہا چوہے تم چوہوں کو بلا سکتے ہو پر ہم تم پر یقین کیسے کریں میں نے کئی شہروں کو مدھو مکھی سے آزاد کیا ہے اور افریقہ کے ایک شہر کو کیڑوں سے اور ایشیا کے ایک شہر کو خوفناک چمگادڑ سے میں دنیا کی حفاظت کرتا ہوں ایسے خطرناک چرین پرین سے ایسی بات ہے اپنے انوکھی کی کلا سے ہمیں چوہوں سے آزاد کراؤ چو چو ضرور علی جناب پر اس کے عوض میں کیا آپ مجھے سونے کے ہزار سکے دیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں جو تم چاہو کیوں کیا کہتے ہیں آپ سب وہاں آئے سبھی لوگوں نے کوتوال صاحب کا یہ فیصلہ مان لیا اب تم اپنا کام شروع کر سکتے ہو بانسری والا باہر نکلا اور مسکرانے لگا اس نے اپنا باجا باہر نکالا اور اس پر تیکھی دھن بجانے لگا اور مانو جیسے کوئی جادو سا چل گیا ہو سارے چوہے گھروں سے باہر نکلنے لگے جوتوں سے ٹوپی میں سے وہ اپنا سارا کھانا بھلا کر باہر آنے لگے زرد رنگ کے چوہے سفید رنگ کے چوہے گیہوے ہوئے رنگ کے چوہے سبھی دوڑ کر سڑک پر آنے لگے اور بانسری والے کا پیچھا کرنے لگے دھیرے دھیرے وہ سارے چوہے شہر کے باہر نکل کر ندی کے پاس آ گئے ہملین کے سارے لوگ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے ہاں۔ ہاں۔ بانسوری والے نے ندی پر پڑے پتھر پر چھلانگ لگائی اور اپنا باجا بجانے لگا چوہوں نے بھی چھلانگ لگانا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے سبھی پانی میں کود کر ڈوب گئے سبھی چوہے بنا سوچے سمجھے پانی میں چھلانگ لگا کر ختم ہو رہے تھے اور اب ایک بھی چوہا نہیں بچا تھا ہملین چوہوں سے آزاد ہو چکا تھا بانسری والا اپنا انعام لینے کوتوال صاحب کے پاس آیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے اور مجھے انعام سے نوازیے تم نے واقعی بہت خوب کام کیا ہے لیکن ہزار سونے کے سکے ایسے معمولی کام کے لیے بہت زیادہ ہے میں تمہیں اتنا بڑا انعام نہیں دے سکتا آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں علی جناب میں تمہیں سو سونے کے سکے دوں گا جو کہ ایک دن کے کام کے لیے کافی ہے یہ سراسر نا انصافی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایک معمولی باجا بجانے والا اس شہر کو بھلا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے تم اپنا انعام لو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ بانسری والا وہاں سے مایوس ہو کر چل دیا اور پھر اس نے اپنی بانسری نکالی اور منہ میں رکھ کر دھن بجانے لگا اور اس بار اس کی دھن تھوڑی الگ تھی ایک ایک کر کے سارے بچے اس بانسری والے کی دھن کی طرف کھینچے چلے گئے بانسری والا آگے بڑھتا گیا اور بچے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے بچوں کے ماں باپ اور رشتے دار بے بس ہو کر اپنے بچوں کو جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے بانسری والے کی دھن نے انہیں بے بس کر دیا تھا اور اس نے ندی کا کنارہ بھی پار کر لیا تھا اور وہ ایک گفا کی طرف بڑھ رہا تھا اور جیسے ہی وہ گفا کے پاس پہنچا ایک خفیہ دروازہ کھلا بانسری والا اندر چلا گیا اور بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے گئے اور وہ خفیہ دروازہ پھر سے بند ہو گیا مگر ایک بچہ پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ وہ لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا اور اسی لیے دروازہ بند ہونے سے پہلے نہیں پہنچ سکا جیسے ہی باجے کی دھن بند ہو گئی لوگ گفا کی طرف ڈھونڈنے لگے انہیں وہاں صرف ایک ہی بچہ نظر آیا انہوں نے باقی بچوں کے بارے میں اس بچے سے پوچھا وہ سب گفا میں چلے گئے اور میرے پہنچنے سے پہلے ہی گفا کا دروازہ بند ہو گیا پر تم سب اس کا پیچھا کیوں کر رہے تھے ہمیں وعدہ کیا تھا ڈھیر ساری چاکلیٹ بھی سبھی لوگ اداس ہو گئے اور بچوں کے لیے رونے لگے پر افسوس بہت دیر ہو چکی تھی <laughs> میرا بچہ کہاں چلا گیا واپس آ جا میرا بچہ <laughs> واپس آ جاؤ <laughs> ان سب نے کوتوال صاحب کو بلایا اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا میں نے بھی اپنا بچہ کھویا ہے میں اپنے کیے پر شرمندہ اور آپ سے معافی چاہتا ہوں میں تمہارے لیے ہزار سونے کے سکے لایا ہوں ہمیں اپنے بچے واپس کر دو تم جہاں کہیں بھی ہو بانسری والے ہمارے سامنے آؤ سب لوگ حیران ہو گئے جب بانسری والا گفا کے پیچھے سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آیا اسے دیکھ کر سب کو تھوڑی راحت ملی اچھا ہوا تم واپس آ گئے ہمارے بچے کہاں ہیں وہ سب حفاظت سے اور مزے میں ہیں جیسے ہی آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے وہ واپس آ جائیں گے کوتوال نے جیسے ہی اسے ایک ہزار سونے کے سکے دیے گفا کا دروازہ فوراً کھل گیا بچے باہر آ گئے اور دوڑ کر اپنے والدین سے لپٹ گئے بازری والے میں پورے شہر کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم سب کو چوہوں سے آزادی دلانے کے لیے اور ہمارے بچوں کو واپس کرنے کے لیے شکریہ آج کے بعد میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا آپ کے بچے آپ پھر کھو دیں گے اور چوہے بھی پھر سے واپس آ جائیں گے کیا کیا کیوں کیا آپ کا شہر بہت ہی گندا اور غلیز ہے جس کی وجہ سے آتے ہیں چوہے اور کیڑے مکوڑے اور یہ آپ کے شہر میں بیماری پھیلائیں گے جس سے آپ کے بچے بیمار پڑ سکتے ہیں اور آپ انہیں پھر سے کھو سکتے ہیں میں اپنے شہر کو صاف رکھوں گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں ہاں۔ جی ہاں انہوں نے درست فرمایا تو ٹھیک ہے میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے مجھے اجازت دیجیے بانسری والا شہر چھوڑ کر چلا گیا اور ہملین پھر سے ایک صاف ستھرے شہر میں تبدیل ہو گیا جیسے کہ وہ پچاس سال پہلے تھا